أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم میرے قریب تشریف لے آئے مل مل کے بیٹھے تھوڑے قریب آ جاؤ فرشتے جو ہے مجلس کو گھیرتے آواز کو نہیں گھیرتے مجلس میں مل کر کے بیٹھیں گے تو مجلس کے ختم پر جو ہے ہماری بخشش ہو جائے بھائی تشریف رکھے بھائی اور تھوڑے قریب آ جائے الحمد للہ رب سلام والا سعید الم سلیم والا علی و صحابی اجمعین بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين عملوا اللہ الله ذكرا كثيرا وصبهوه بكرة حو صدق اللہ العظيم محترم دوستو اور بزرگو پیارے بھائیو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں محنت کم کروں اور فائدہ زیادہ ہو مجھے نفع زیادہ ہو ایک تاجر بھی یہ چاہتا ہے کہ میں دکان پر تھوڑا بیٹھوں اور نفع زیادہ ہو جائے ایک کسان بھی یہ چاہتا ہے کہ میں کھیت میں محنت کم کروں اور نفع زیادہ ہو جائے ایک مزدور بھی یہ چاہتا ہے کہ میں محنت کم کروں اور مجھے جو ہے نفع کم جو ہے نفع زیادہ ہو جائے ایک عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ مجھے جو ہے کام تھوڑا کرنا پڑے کام جلدی ہو جاوے اور محنت کم کرنی پڑے دیکھو پہلے چولہا جلانا پڑتا تھا تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کرنی پڑتی تھی اس میں کاغذ کو رکھنا پڑتا تھا یا کپڑے کو رکھنا پڑتا تھا کیروسین اس کے اندر جو ہے مٹی کا تیل ڈالتے تھے اور بڑی مشکل سے چولہا جلایا جاتا تھا اور آج کتنی آسانی ہو گئی کہ لائٹر لگایا اور چولہا جل گیا کپڑے جب دھونے پڑتے تھے تو کتنی محنت کرنی پڑتی تھی صابن لگایا جاتا تھا لکڑی کے ذریعے سے اس کو کوٹا جاتا تھا تب جا کر کے کپڑے دھوئے جاتے تھے اور آج جو ہے مشین آ گیا واشنگ مشین آ گیا کپڑے ڈال دیے سرف ڈال دیا پانی ڈال دیا اور بٹن دبایا تو پھر جو ہے گھومنا شروع ہو جاتا ہے اور کپڑے دھل رہے آسانیاں ہو گئی محترم دوست اور بزرگ ہو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہے محنت کم کرے اور ان کو ثواب زیادہ ملے ان کا فائدہ زیادہ ہو جائے دیکھو ایک آدمی نماز اپنے گھر پر پڑھتا ہے تو ایک نماز کا سواب ملے گا اس میں چار رکو ہے آٹھ سدے ہے واجبات بھی وہی ہے فرائض بھی وہی ہے اور سنتیں بھی وہی ہے ایک نماز کا سوا ملے گا اور پڑوس میں اپنے محلے کی مسجد ہے وہاں جا کے نماز پڑھی تو اس کو پچیس گنا یا ستائیس گنا المزاف سوا ملے گا اب المزاف کا کیا مطلب اللہ اس کو ڈبل کرتے کرتے کرتے تین کروڑ چونتیس لاکھ چون ہزار چار سو بتیس نیکیاں اس کو ملے گی ایک نماز کے اوپر اگر اپنے محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیے اگر اسی نماز کو ہم نے جامع مسجد میں جا کے پڑھی تو پانچ سو نمازوں کا ثواب ملے گا اور اسی نماز کو ہم نے مدینہ منورہ مسجد نبی میں جا کر پڑھی تو پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا حالانکہ وہی چار رکعت ہے چار رکو ہے آٹھ سدے ہے واجبات بھی وہی ہے فرائض بھی وہی ہے اور سنتیں بھی وہی ہے اتنی ہی ہے ثواب بڑھ گیا اور اسی نماز کو اگر مکہ میں حرم میں بیت اللہ میں جا کر پڑھی تو ایک لاکھ نمازوں کا سبب ملے گا ایک نماز کی عمر اللہ چاہتے ہیں میرے بندے محنت کم کرے اور اس کو فائد ان کو فائدہ زیادہ ہو دیکھو جنازے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں ہم لوگ چار تکبیریں کہتے ہیں سواب کتنا ملے گا ایک کراط ثواب ملے گا ایک کراط کا کیا مطلب عہد کا پہاڑ جو ہے مسجد مدینہ منورہ میں جو لوگ عمرے میں گئے حج میں گئے ان کو معلوم ہے عہد کا پہاڑ بارہ تیرہ کلو اس کی لمبائی ہے چوڑائی کسی نے دیکھی نہیں ہے اور اس کی جڑیں جو زمین کے اندر ہوگی ملوں تک اس پورے پہاڑ کو ایک پرڑے میں رکھے ترازو کے اور ایک پرڑے میں جنازی کی نماز کا ثواب رکھے تو یہ جنازی کی نماز کا ثواب جو ہے بڑھ جائے گا اور اگر دفن میں بھی شریک رہے تو دو گرا ثواب ملے گا دو وحد پہاڑ کے برابر معمولی عمل ہے لیکن ثواب کتنا ہو گیا حضرت ابو حرے رضی اللہ عنہ انہوں نے جو ہے یہ حدیث سنائی ایک صحابی کو تو وہ صحابی کہنے لگے ابو ہر ذرا سوچ کر کے کہو جناجی کی نماز اور اتنا ثواب تھوڑے جذبات میں آ گئے سیدھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ بتاؤ یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ نہیں اللہ کے نبی السلام کے کہا میں نے سنی ہے خالی جنازے کی نماز پڑھو اور اوہد پہاڑ کے برابر ثواب دفن میں شریک ہو جاؤ تو دو اوہد پہاڑ کے برابر ثواب ایک سبحان اللہ کہو کتنا قیمتی ہے معلوم ہے جنت کے اندر ایک سونے کا درخت لگ جائے گا سلیمان علیہ السلام السلام کا تخت جا رہا تھا ہوا ہوا ان کو اڑائی لے جا رہی تھی بہت بڑی حکومت دی تھی اللہ نے اتنی بڑی حکومت کسی کو دی نہیں تھی اور کسی کو اللہ دے کے بھی نہیں اتنی بڑی حکومت اور تخت کی سیٹیں کتنی تھی چھ لاکھ سیٹیں تھیں آج دنیا میں ہوائی جہاز جو ہوتا ہے بڑے سے بڑا جموں جیٹ جس کو کہتے ہیں اس کی سیٹیں کتنی ہوتی ہے ساڑھے چار سو اور سلیم علیہ السلام سلام کا جو تخت تھا اس کی سیٹیں کتنی تھی چھ لاکھ سیٹیں تھی اور ہوا ان کو اڑائی لے جا رہی تھی بغیر مشین کے پیٹرول بھرنے کی بھی ضرورت نہیں ڈیزل بھرنے کی بھی ضرورت نہیں اور ہوا ان کو جو ہے لے تھے جنگل کے اندر سے وہ تخت گزر رہا تھا ایک لکڑیا کاٹنے والا لکڑ ہارا جنگل میں لکڑیا کاٹ رہا تھا اور اس نے سلیم علیہ اللہۃ والسلام کے درخت کو دیکھا جیسے کوئی ہوائی جہاز جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں نا ایسے اس نے دیکھا اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی ان کو ہوا نے اس آواز کو وہاں پہنچایا سلیم علیہ السلام کے پاس سلیم علیہ السلام نے ہوا کو کہا کہ تخت کو نیچے اتارو تخت کو جو ہے نیچے اتارا گیا اس لکڑ ہارے سے کہا کہ تو نے کیا کہا اس نے کہا تو میں نے تو آپ کا تخت دیکھ کر کے آپ کی حکومت دیکھ کر کے میں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ نے سلیم علیہ السلام کو کتنی بڑی حکومت دی ہے سلیم علیہ السلام نے کہا کہ سن مومین کے امال نامے میں ایک سبحان اللہ کا ثواب سلیمان بن داؤد کی حکومت سے بڑھ کر کے سلیمان بن داؤد کی حکومت ختم ہو جائے گی اور ایک مسلمان ایک ایمان والے کا سبحان اللہ یہ جو ہے باقی رہے گا اتنا قیمتی ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص هو اللہ وحد چھوٹی سی صورت ہے ایک مرتبہ اگر ہم نے پڑھی تو جنت کے اندر ایک محل اللہ بنا دیں گے اب ہمارے جہان میں آتا ہوگا محل یعنی پندرہ یا بیس بائی فٹ جو ہے چوڑا اور سال ستر لمبائی ہوگی اللہ اپنی شان کے مطابق محل بنائیں گے دس مرتبہ اگر پڑھیں گے تو دس محل ہمارے بن جائیں گے جنت میں اور کوئی انٹم ٹیکس والا نہیں آئے گا ٹیکس لینے کے لیے وہاں پر جتنے محل بنانے اتنے بناؤ نیت تو کرو انشاءاللہ بنائیں گے بھائی اور یہ یقینی باتیں ہے کل کتاب الا رہی بفی قرآن میں سب سے پہلے کہہ دیا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ حدیثیں جو ہے نا وہ قرآن کی تفسیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں فرمائی وہ تو ان کے اوپر جو وہی اتاری جاتے تھے وہی بات کہتے تھے وما ما کو انل ہوا علم وق یو یو ہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے یہ تو ان کے اوپر جو وہی اتاری جاتے ہیں وہی بات کرتے ہیں اس لیے محترم دوستوں بزرگوں کو ہم اللہ کا خوب ذکر کریں اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا یو اللہ عمر اسکر اللہ ذکرن کثیرہ ایمان والو تم خوب جو ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو صبح و شام اللہ کی تصویر بیان کیا کرو دیکھو اللہ نے اٹھارہ ہزار مخلوق بنائی ہے انسان ایک مخلوق اب دنیا میں انسان کتنے ہیں بکری ایک مخلوق اب دیکھو دنیا میں بکریاں کتنی ہے اللہ نے اٹھارہ ہزار مخلوق بنائی ہے یہ ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے یہ درخت اپنی زبان کے اعتبار سے اللہ کا ذکر کرتا ہے پہاڑ اپنی زبان کے اعتبار سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں اللہ کا ذکر کر دی یہ سب بہول اللہ معافی سماواد و معافی ارد سب بحال اللہ معافی سماواد و معافی محفل زمینوں میں آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ معراج میں تشریف لے گئے ساتوں آسمانوں پر ایک بالش تک کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں تھی جہاں فرشتہ نہ بیٹھا ہو اللہ کی تصویر بیان نہ کرتا ہو جب یہ ساری چیزیں جس کو اللہ نے ہماری جو ہے ضرورت کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ہمیں جو ہے بتری کی اولا اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے نیت کرو انشاءاللہ اللہ کا خوب ذکر کریں گے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سب سے پہلے کیا دیتے معلوم ہے استحصار دیتے ہیں اللہ اپنا استحصار دیتے ہیں جس کو استحصار مل گیا اب چاہے وہ جنگل میں ہو تہ خانے میں ہو کہیں پر بھی ہو اللہ کا دھیان اس کو رہے گا اور گناہوں سے بچے گا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہم نے سنا ہوگا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے جنگل میں کھانے کا وقت ہو گیا دسترخوان لگایا سب کھانے کے لیے بیٹھے ایک بکریا چرانے والا چرواہا وہاں سامنے سے گزرا اس کو بلایا کہ بھائی آ جا تو بھی کھانے کے لیے آ جا تو اس نے کہا کہ حضرت میرا روزہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ رمضان کا مہینہ ہے نہیں اور اتنی سخت گرمی لو چل رہی ہے اور یہ نقلی روزہ رکھ رہا ہے اور وہ بھی کون بکریاں چلانے والا اربستان کی گرمی اتنی سخت ہوتی ہے کہ کوئی بغیر جوتے کے پتھر کے اوپر پیر رکھ دے ہوئے تو پیروں کے نیچے جو ہے چھالے پڑ جاوے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہے نہیں سب کا گرمی ہے لو چل رہی ہے اور یہ روزہ رکھ رہا ہے یہ تو کوئی تقوی والا معلوم ہوتا ہے اس کا امتحان لینا چاہیے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چروال سے کہا کہ بھائی ہم ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں اس کی قیمت تمہیں دیں گے اس کو ہم ذبح کریں گے پکائیں گے ہم بھی کھائیں گے تجھے بھی کھلائیں گے تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہے یہ تو میرے مالک کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی آزمائش اس کے امتحان کے لیے یہ بات فرمائی کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ فائن اللہ اللہ کہاں چلے جائے اللہ تو دیکھ رہے یہ جملہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا پسند آیا بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک چروا کہہ رہا ہے فائن اللہ فائن اللہ اللہ کہاں چلے جائیں شہر میں گئے اور اس چرواہے کے مالک سے ساری بکریاں خریدی اس غلام کو خریدا آنے کے بعد اس کو آزاد کیا کہا میں نے تجھے خرید لیا ہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور یہ ساری بکریاں میں تجھے بخش کرتا ہوں اس کو کہتے جب استحصار جب ہزار ہوگا آدمی اپنی دکان پر ہے گھر پر ہے جنگل میں ہے کہیں پر بھی ہے اللہ کا دھیان رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے دھوکہ نہیں دے گا جھوٹ نہیں بولے گا اللہ کا دھیان ہے اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کا حفاظتی گشت کر رہے تھے یعنی پہرا دے رہے تھے ایک گھر میں سے کچھ بولنے کی آواز آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا کیونکہ وقت کے خلیفہ تھے امیر تھے ماں بیٹی کا امتحان لے رہی تھی کہ میں نے اس کی سولہ سترہ سال تک تربیت کی ہے تو اس کی تربیت کتنی ہوئی اس کا امتحان لے رہی تھی ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے بیٹی کہہ رہی تھی اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملاؤ ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی امیر المومنین تو گھر سوئے ہوں گے ان کو کیا پتا چلے گا بیٹی کہہ رہی تھی اما امیر المومنین اگر اس گھر سوئے ہے امیر المومنین کا جو رب ہے وہ تو دیکھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا اس گھر کے اوپر نشان لگا دیا چھوٹے چھوٹے مکان تھے گھر چلے گئے صبح میں اپنے بیٹے آسم کو لے کر کے آئے بڑھیا کو بلایا کہ بڑی اماں ادھر آؤ تمہارے گھر جو بچی ہے اس کا رشتہ میرے بیٹے سے کر دو بڑھیا نے کہا امیر المومنین آپ وقت کے خلیفہ ہو ہم لوگ غریب ہیں آپ ہمارا مذاق کر رہے ہو کہا مذاق نہیں کر رہا ہو حقیقت کہہ رہا ہو دونوں کا رشتہ ہوا اللہ نے ایک بچی ایک لڑکی تھی اور اس لڑکی کے پیڑ سے عمر بن عبد العزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے اللہ نے جو ہے ان کو پیدا فرمایا بڑے تقوا والے بڑے انصاف والے ان کے تقوا اور ان کے انصاف کا اثر جنگل کے جانوروں پر پڑ رہا تھا بکریا اور پھاڑ کھانے والے جانور ساتھ میں پھرتے تھے کوئی شیر کوئی بھیڑیا بکری کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا ان کے تقوی کا اثر ان کے انصاف کا اثر ایک مرتبہ جنگل میں بھیڑیا نے حملہ کر دیا بکری پر تو بکریا چرانے والا جو تھا نا اس نے جنگل کے اندر ان للہ پڑی کہ معلوم ہوتا ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا بکریوں کو ہانکتا ہوا آیا شہر میں پتہ لگایا تو ٹھیک اسی وقت یہاں بھیڑیے نے حملہ کیا یہاں انتقال ہوا شہر میں اور وہاں جنگل کے اندر بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا جب تک آپ حیات تھے شیر بھیڑیا نے حملہ نہیں کیا تھا یہ استحزار اس بچی کا رات کا اندھیرا ہے گھر میں ماں کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کا استحزار اللہ دیکھ رہے جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اللہ ہمیں استحصار دیں گے ایک بہت بڑے شیخ تھے ان کے پاس بہت سارے مرید تھے شیخ جیسا بتاتے تھے ویسا وہ عمل کرتے تھے ایک نیا نیا مرید آیا دو دن ہوئے تھے اور اس کو خلافت دے دی اس کو اجازت دے دی اب وہ دوسرے مرید کہنے لگے کہ حضرت ہم اتنے مہینوں سے اتنے سالوں سے آپ کے پاس ہے آپ نے تو ہم کو تو خلافت نہیں دی اور یہ نیا نیا مرید آیا تھا دو دن ہوئے تھے آپ نے اس کو خلافت دے دی شیخ نے کہا کہ تمہارے اس کے درمیان میں فرق ہے سب کو ایک ایک مرغی دی ایسی جگہ جبا کر کے لاؤ جہاں کوئی نہیں دیکھے کوئی درخت کی آڑ میں کوئی دیوار کی آڑ میں کوئی پہاڑ کے پیچھے جمع کر کے لے آئے اور یہ نیا نیا جو مرید آیا تھا پورے دن گھومتا رہا اور شام کو واپس آیا مرغی ہاتھ میں زندہ ہے چہرہ اترا ہوا ہے شیخ نے پوچھا کہ مرغی کو ذبح نہیں کیا حضرت دیوار کے پیچھے گیا درختوں کے جو ہے پیچھے گیا جنگل میں گیا پہاڑوں کے پیچھے گیا ہر جگہ پر اللہ دیکھ رہے تھے یہ اللہ کا استحصار شیخ نے کہا کہ دیکھو تمہارے اور اس کے درمیان میں اتنا فرق ہے تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اللہ ہمیں استحصار دیں گے دوسری چیز کیا دیں گے اللہ اپنی معرفت دیں گے معرفت یعنی پہچان اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد جو بتایا ہے وما خلد الجن والانس صلی اللہ لیابدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے لیا بدون کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں لیا رفون اپنی پہچان کے لیے اللہ کی معرفت مل جاوے دیکھو ایک بادشاہ تھا مسلم بادشاہ تھا رات کو اپنی ریت کا حال دیکھنے کے لیے نکلا چدر اوڑھ کر کے دیکھا کہ ایک درختہ کے نیچے چار چور بیٹھے ہوئے تھے مشورہ کر رہے تھے کہ آج چوری کہاں کرنے کی اتنے بادشاہ کو دیکھ لیا کہا بھائی کون کہا میں بھی تمہارے جیسا ہوں کہا کہ آ جا بادشاہ کو بھی ساتھ میں بٹھا دیا بادشاہ نے پوچھا بھائی آج چوری کہاں کرنے کی ہے تو چوروں نے کہا کہ آج تو بادشاہ کے محل میں کریں گے بادشاہ نے پوچھا کہ اتنی بڑی جرت کر رہے ہو تمہارے اندر کوئی ہنر کوئی کمال ہے ورنہ مار کھا جاؤ گے ایک نے کہا کہ میرے اندر کمال یہ ہے کتا جب بھوکتا ہے تو میں اس کی بولی سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے دوسرے نے کہا کہ تالا چاہے کتنا ہی مضبوط ہو میرے اندر کمال ہے کہ میں تالے کو کھول دیتا ہوں تیسرے نے کہا کہ میرے اندر کمال یہ ہے زمین کے پر ہاتھ لگا کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر خزانہ ہے یہاں خزانہ گاڑا ہوا ہے چوتھے نے کہا کہ جس کو میں رات کو دیکھ لیتا ہوں صبح میں پہچان لیتا ہوں اب ان چاروں نے مل کر کے بادشاہ سے پوچھا کہ بھائی تیرے اندر کیا کمال ہے تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی آدمی سولی پر چڑھتا ہو میں تھوڑی ڈاڑی ہلا دوں تو وہ چھوٹ جاوے کہا کہ چلو ہم چوری کرنے کی نیت سے چلے تو کتے نے بھونکنا شروع کیا کتا یوں کہہ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ بادشاہ سلامت ہے وہ چار چوروں میں سے جو جانتا تھا نا کہ کتے کے بولی سمجھ لیتا ہو وہ سمجھ گیا تھا لیکن چوری کی دھن میں اس نے کوئی دھیان دیا نہیں اب بادشاہ کے محل کے پاس گئے بڑا تالا لگا ہوا تھا وہ تالے کا جو ماہر تھا اس نے تالا کھولا اپنے ہنر سے زمین کا جو ماہر تھا اس نے زمین پر ہاتھ لگا کر کے بتایا کہ یہاں پر خزانہ ہے کھودو خزانہ نکالا آپس میں تقسیم کیا اور اپنے اپنے گھر بادشاہ نے دیکھ لیا کہ فلا فلا گھر میں گیا ہے کہ فلا فلا گھر میں گیا ہے صبح میں غلاموں کو حکم دیا کہ فلا فلا کو پکڑ کے لاؤ اور سولی پر چڑھا دو اب سولی کے اوپر چڑھانے کے لیے ان کو لے جا رہے تھے تو وہ چوتھا جو چور تھا جس نے کہا تھا کہ رات کو میں دیکھ لیتا ہوں اس کو صبح میں پہچان لیتا ہوں اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ وہ تو رات کو ہمارے ساتھ میں تھے اس نے کہا بادشاہ سلامت ہم سب نے اپنے اپنے ہنر دکھا دیے اب تمہارا نمبر ہے تھوڑی ڈاڑی ہلا دو بادشاہ نے تھوڑی ڈاڑی ہلائی تو سب چھوٹ گئے اس کو معرفت حاصل تھی بادشاہ کو پہچان گیا تو جو اللہ کو پہچانے گا وہ جو ہے پریشانیوں سے اللہ کی پکڑ سے یہ بچ جائے گا معرفت ہم جب ذکر کرتے رہیں گے اللہ استحصار دیں گے میت دیں گے معرفت دیں گے حیدرآباد کے نواب صاحب تھے رات کو ریت کا حال دیکھنے کے لیے نکلے اندھیرا تھا پہلے لائٹیں وغیرہ تو تھی نہیں ایک ٹانگے میں بیٹھے اور تانگے والے سے پوچھا کہ شہر کا نواب کیسا ہے اب ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ٹانگے والے رکشا والے جو ہوتے ہیں پورے دن جو ہے کران تران کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو ٹانگے والے کو موقع ملا تو لمبی لمبی سنائی بہت سنائی نواب کو نواب صاحب کو سگریٹ پینی تھی ٹانگے والے سے کہا بھائی ماچس ہے اس نے کہا ہے اب اس نے ماچس جلائی نواب صاحب نے منہ میں سگریٹ رکھی اور تھوڑا منہ قریب کیا تو وہ ماچس کے اجالے میں پہچان کیا کہ نواب تو یہ ہے ایسا ڈر پیدا ہوا کہ تانگے سے پتکی لگائی اور تانگا چھوڑ کے بھاگ گیا جس کو اللہ کی معرفت ملے گی وہ کتنا گناہوں سے بچے گا نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ کا ذکر خوب کریں گے ایک تو ہمیں تصویرات کا اہتمام کرنا ہے تین تسبیح صبح میں تین تسبیح شام کو ایک تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو سو مرتبہ صبح میں پڑھنا ہے اور سو مرتبہ شام کو پڑھنا ہے بیس پچیس منٹ لگے گی لیکن ہماری کمائی اتنی ہو جائے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے دیکھو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے ایک غلام آزاد کرنے کا سبب اب ایک تصویر صبح میں پڑھیں گے تو سو مرتبہ ہوگا سو مرتبہ سبحان اللہ آئے گا تو سو غلام آزاد کرنے کا ثواب ہمارے نام عمل میں لکھا جائے الحمدللہ کہیں گے تو ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں زین اور لگام کے ساتھ ہم نے اللہ کے راستے میں دیا اتنا ثواب ملے گا اب ایک تصویر صبح میں پڑھیں گے تو سو مرتبہ آئے گا تو سو گھوڑے اللہ کے راستے میں دیے اتنا ثواب ہمارے نام امال میں لکھا ہے اللہ اکبر کہیں گے تو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا اور وہ قبول ہو گیا اتنا ثواب ملے گا جب ایک تصویر پڑھیں گے تو سو مرتبہ اللہ اکبر آئے گا تو سو اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے کتنا ثواب اب جب شام کو ایک تصویر پڑھیں گے تو کتنا ہوا دین کا دو سو گلاب آزاد کرنے کا ثواب دو سو گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب دو سو اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو یہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خالی جگہ ہے اللہ ثواب کے اعتبار سے بھر کر کے دیں گے تو ایک تصویر تو ہمیں جو ہے تیسرے کلمے کے پڑھنی ہے اور ایک تصویر پڑھنی ہے درو شریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے احسان ہے ہمارے اوپر ان احسانوں کا بدلہ ہم جو ہے موت تک نہیں دے سکتے تو کم سے کم ایک تصویر صبح میں ایک تسبیح شام کو درو شریف کی پڑھ لیا کریں جون سا درود یاد ہو بہتر تو یہ ہے کہ جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھے اگر نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹا درود شریف پڑھ لے کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی پڑھ ہوئے اللہ صلی علی محمد پڑھ ہوئے ایک تصویر صبح میں ایک تصویر شام ایک گنہگار آدمی تھا قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا قبروں کو دیکھ کر اسے عبرت ہو گئی اور اس نے وہاں توبہ کر لی اور ایک مرتبہ درو شریف پڑھ کر کے قبرستان والوں کو بخشا اس قبرستان میں ستر ہزار مردے تھے وہ درود ایسا قبول ہوا اللہ نے ستر ہزار مردوں کی بخشش کر دی ہم درو شریف جو پڑھتے ہیں فرشتہ اس درود کو لے کر مدینہ منورہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے اثر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ اس کے اوپر دس سلام بھیجتے ہیں دس گنا اس کے مٹاتے ہیں دس نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے دس درجے اللہ تعالیٰ بلند کر دے اب ایک تصویر سو مرتبہ صبح پڑھیں گے اور سو مرتبہ شام کو پڑھیں گے انداز لگاؤ کتنی بڑی کمائی ہو جائیں گی اور ایک تصویر ہمیں پڑھنی ہے استفار کی استفر اللہ اللہ الہ اللہ الحی القیوم آتو بولے اگر یہ نہیں آتا ہے تو اسفراللہ اور اب بھی بنکلبی معطوب اولئی اگر یہ بھی نہیں آتا ہے تو استفر اللہ استفر اللہ اس طریقے سے توبہ کی نیت سے پڑھے توبہ کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے ایک مرتبہ استغفار پڑھا جاتا ہے سمندر کی جھاگوں کے برابر بھی گنا ہوں گے اللہ سارے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیں نیت کرو انشاءاللہ ان تین تصویرات کو روزانہ پابندی کے ساتھ صبح شام پڑھیں گے اور ایک عمل کیا کرنا ہے موقع محل کی جو دعائیں ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا مسجد سے باہر نکلنے کی دعا بیت الخلا میں جانے کی دعا بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا کھانے کی دعا ان دعاؤں کو یاد کر کے موقع محل کے اعتبار سے اس کو پڑھتے رہے ہم سمجھتے ہیں اس کو معمولی لیکن دیکھو بسم اللہ والا برکت اللہ یا بسم اللہ و برکت اللہ چھوٹی سی دعا ہے اس کو پڑھ کر کے ہم نے کھانا شروع کیا تو شیطان ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائے جس طرح ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ میں یا مہمان کے ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں اگر ہم نے دعا نہیں پڑھی ہے تو شیطان ہمارے ساتھ میں ایک ہی تھالی میں بیٹھ کر کے ہمارے ساتھ میں کھانا کھاتا ہے اس کھانے میں برکت نہیں ہوگی ایک مرتبہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے اور ایک بچہ دوڑا ہوا آیا اور اس نے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ سے یوں فرمایا کہ اس بچے کا ہاتھ جو میرے ہاتھ میں ہے شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے میں نے شیطان کو بھی پکڑا ہے اس کو موقع نہیں ملا پھر ایک بچی کو پکڑ کر کے لیا ایک چھوٹی چھوٹی بچی آئی دوڑی ہوئی اور اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا اللہ کے نبی وسلم اس کا بھی ہاتھ پکڑا اور صحابہ سے فرمایا کہ اس بچی کا ہاتھ جو میرے ہاتھ میں ہے شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے میں نے شیطان کو بھی پکڑا ہے آپ تو روحانیت کے امام تھے اب یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن کتنی جامع دعا ہے رات کو سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کر کے ہم نے گھر کا دروازہ بند کیا کنڈی لگائی تو شیطان باہر اور فرشتہ گھر میں آ جائے گا شیطان باہر جا کر یوں کہتا ہے کہ اس گھر میں میرے لیے کھانا بھی نہیں ہے اور میرے لیے رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے تو یہ موقع مال کی دعائیں یاد کر کے ہم اس کو پڑھے دیکھو ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں سفیان نام تھا ان کا حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ جن کو سفیان سوری کہتے ہیں سور کہتے ہیں بیل کو روزانہ پابندی کے ساتھ سنت طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے تھے ایک مرتبہ جلدی سے آئے اور ان کا بایا پیر جو ہے مسجد میں پڑ گیا تو ایک گیبی آواز آئی کہ او بیل بیل جو جانور ہوتا ہے نا کہ وہ بیل ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو ان کا نام ہی پڑ گیا سفیان سوری کون سے سفیان کہ وہ جو گیم کی آواز آئی تھی بیل کی ایک بھول سے بایا پیر پڑ گیا مسجد میں اندازے لگاؤ ہم کتنی سنتیں چھوڑتے ہیں اس لیے موقع محل کی جو دعائیں ہیں اس کو اہتمام کے ساتھ یاد کر کے پڑے ایک عمل یہ کرنا ہے اور تیسرا عمل کیا کرنا ہے دیکھو قرآن شریف جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے جو ہمارے پاس ہے ہزاروں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے چند صورتیں پڑی تو فرشتے خوشیاں منانے لگے کہ کتنے خوش نصیب ہیں ان کے اوپر قرآن اتارا جائے گا ان کے ہاتھ کتنا مبارک ہوں گے اس کو پکڑیں گے ان کی زبانیں کتنی مبارک ہوگی جو تلاوت کریں گے ان کے دل کتنے مبارک ہوں گے اس کو جو ہے یاد کریں گے آج وہی قرآن شریف ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے بھائی رمضان میں تھوڑی توفیق ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن شریف پڑھتے ہوں گے نیت کرو انشاءاللہ روزانہ ہم پڑھیں گے ایک پارا آدھا پارا پاؤ پارا روزانہ پڑھے اگر پڑے ہوئے نہیں ہے تو سیکھنے کی کوشش کرے ہم نے جو ہے سیکھنے کی نیت سے شروع کیا ایک رکو بھی نہیں سیکھا تھا موت کا وقت آ گیا اللہ حافظوں میں ہمارا شمار کر دے اللہ فرمائیں کہ حافظ صاحب اٹھو ایک اللہ میں حافظ تو نہیں تھا کہا کہ تم نے نیت کی تھی ہم نے تمہارا شمار حافظوں میں کر دیا خدا کی دین کا موسا سے پوچھیے احوال آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے اللہ تو دینا چاہتے ہیں کو لینے والا چاہیے تو قرآن شریف کی تلاوت اور چوتھا عمل کیا کرنا ہے روزانہ تھوڑا وقت نکال کر کے اللہ کے سامنے مانگے جس کو کہتے ہیں دعا اب دعا و مخل عبادت دعا ساری عبادتوں کا مقصد ہے قرآن میں ادور یا سجیو لگوں میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا دیکھو دنیا والے مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں ایک مرتبہ دیا دو مرتبہ دیا سامنے سے دیکھیں گے گھر کا دروازہ بند کہ وہ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں میرا بندہ مانگتا کیوں نہیں ہے مولانا محمد سلیمان صاحب جاجی رحمت اللہ علیہ دیو فرماتے تھے مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوتی ساری دعائیں قبول ہوتی ہے دعا میں پانچ چیزیں ہیں رات کو ہم نے اللہ سے مانگا بہت گڑ گڑا کر اگر دینے کے قابل ہے صبح ہی میں اللہ دے دیتے بعض مرتبہ ہماری زبانوں پر آتا ہے کہ کچھ اور مانگتے تو بھی مل جاتا دوسری چیز دعا میں یہ ہے کہ ہم نے رات کو اللہ سے مانگا لیکن ابھی دینے کے قابل نہیں ہے تو اللہ ایک ہفتے کے بعد ایک مہینے کے بعد کبھی تو سالوں کے بعد دیتے ہیں تیس چالیس سال کے بعد دعا قبول ہو گئی لیکن جب ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہوگی تب اللہ دیں گے دیکھیے ہمارا چھوٹا بچہ اگر باپ سے یوں کہے کہ ابا مجھے ریولور دلا دو اصلی کروڑپتی ہے باپ بیس پچیس ہزار کی ریوالور لا کے دے سکتا ہے لیکن باپ کیا کہے گا بیٹے ابھی نہیں ذرا بڑے ہو جاؤ اس کے بعد اگر ابھی لا کر کے دیکھ دی تو کیا کرے گا یا تو گولی اپنے پر چلائے گا یا تو ماں باپ کے اوپر چلا دے ابھی صلاحیت نہیں ہے تو ہم نے اللہ سے کوئی چیز مانگی تو اللہ فرماتے میرے بندے تیری دعا قبول لیکن جب تیرے اندر صلاحیت پیدا ہوں گی تب دوں گا تیسری چیز دعا میں کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگا لیکن جو مانگا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ اس کے بدلے میں بڑھیا دیتے کہ یہ لے لو جیسے ٹائیفائڈ ملیریا ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہے اور ہمارا بچہ یوں کہے کہ ابا مجھے آئس کریم کھلا دو اب بچے نے پانچ دس روپے کی آئس کریم مانگی ہے لیکن اگر اس کو کھائے گا تو یہ بھی بیمار پڑے گا باپ کیا کہتا ہے بیٹے یہ نہیں تو کہے تو پچاس روپے کی دودھ کی بنی ہوئی چاکلیٹ میں تجھے کھلاؤ لیکن یہ نہیں تو اللہ بھی کہتے میرے بندے تو نے مانگا وہ تیرے لیے نقصان دہ ہے میں اس کے بدلے میں بڑھیا دیتا ہوں یہ لے لے مریم علیہ السلاط والسلام کی ماں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے لڑکا دے دے تاکہ بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دو اس زمانے میں کہ وقف کا کیا مطلب ہوتا تھا یہ شادی بھی نہیں کرے گا اور کاروبار بھی نہیں کرے گا لیکن اللہ نے لڑکا نہیں دیا اور لڑکی دی اور کیا فرمایا کہ یہ لڑکی اس لڑکے سے بہتر ہے تو ہم نے کوئی چیز مانگی ہمارے نقصان دہ ہے اللہ اس کے بدلے میں بڑھیا دیتے ہیں لیکن دعائیں ساری قبول ہوتی ہے اور پانچویں چیز دعا میں یہ ہے اللہ اس کا ثواب جمع کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں بڑھا دے بڑھا دے ایک ایک دعا کا ثواب اللہ اتنا دیں گے اثر کے میدان میں بندہ کہے گا یہ اللہ یہ ثواب کہاں سے آج آئے گا میرے بندے فلاں وقت فلا مسجد میں تو نے دعا مانگی تھی اس کا اثر تجھے دکھائی نہیں دیا تھا میں نے اس کا ثواب جمع کیا تھا اس کا ثواب میں نے بڑھا کر کے دیا بندہ اثرت کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا اس کا سبب ملتا اس لیے اللہ سے ہمیں مانگنا ہے مانگو گے بھائی دیکھو دو چیزیں خالی پرہیز کے طور پر ہے کہ ہمارا کھانا حلال کا ہو اور کپڑا حلال کا ہو تو کوئی دعا رد نہیں ہوگی یہ چار چیزوں کا ہمیں معمول بنانا ہے تصویرات کا اہتمام موقع محل کی دعائیں قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ سے مانگنے کا اللہ بہت خوش ہوتے ہیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرماوے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرماوے دیکھو تھوڑا وقت اپنی تصویرات وغیرہ پوری کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر پنڈال میں تشریف لے آوے ان شاء اللہ مغرب کے بعد تفصیل سے ہمارے سامنے انشاءاللہ بات آئے گی دعا پڑھ لو ہے